اسمانوہ اور زمہ کا بننی والا تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائی اور نر امادہ چوپائے اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے اس جیسا کوئی ناؤ اور وہی سنتا دیکھتا ہے